اور انہیں ہم نیزمے میں متفرق کر دیا گرو گرو ان میں کچھ نہ کہیں اور کچھ اور طرح کے اور ہم نے انہین بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں